حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ میں نے کہا مجھے حیض آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں یہ حدیث ابو معاویہ نے بھی آمش کی سنت سے اسی طرح بیان کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو چوراسی